اصحاب محمد حق کے ولی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی وہ شم میں حرم کے پروانے وہ ختم رسول کے دیوان شم میں حرم کے پروانے وہ خط میں رسول کے وہ شم میں حرم کے پروانے وہ خط میں رسول کے دیوانے بو بکرو مر رس مانو والی بو بکرو مر رس مانو والی یاران نبی میں سب سے سے جلی بو بکروں مر اس مانو علی اصحاب محمد حق کے بلی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی ایمان کی روایت جن سے چلی بو بکرو عثمان و یاران نبی میں سب سے جلی بو بکرو مر و علی اصحاب محمد حق کے بلی بو بکرو مر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکرو مر عثمان و علی بو بکرو مر و والی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی لگتی ہے یہی ترتیب بھلی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عثمان و علی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی گونجے گا یہ نغمہ گلی گلی بو بکرو مر عثمانو والی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکرو مر عثمانو والی اصحاب محمد حق کے ولی بو بکرو مر مانو والی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکرو مر عث مانو والی بو بکروم عث مانو والی یہ قطب بحرم کی زینت ہے یہ لوح قلم کی زینت ہے یہ کت بحرم کی زینت ہے یہ لوح قلم کی زینت ہے یہ کت بحرم کی زینت ہے یہ لوہ قلم کی زینت ہے لکھ شاہ نفیس اب اس کو جلی لکھ شاہ نفیس اب اس کو جلی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان عثمان ولی اصحاب محمد حق کے ولی بو بکرو عمر عثمان ولی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکرو عمر عثمان ولی بو بکرو عمر عثمان ولی اصحاب محمد حق کے بلی بو بکرو عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی